دعوت دوں گا مدرسہ عربیہ مسلم کالونی چناب نگر کے متعلم جناب حافظ محمد شعیب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں الحمد اللہ وسلاۃ وسلام علی نبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال عليه الصلاة والسلام لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو محترم المقام اور میرے ساتھی کرام اور علماء کرام میرے ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے فرقان حمید سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس کا معنی و مفہوم نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے باپ لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں اب خاتم النبیین میں یعنی حضور علیہ السلام کی ذات پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا یہاں پر ایک نبوت ہے اور ایک ختم نبوت ہے نبوت آدم سے عیسیٰ تک کو ملی ختم نبوت میرے حضور علیہ السلام کو ملی نبوت کا سلسلہ حضرت آدم نبینا علیہ السلام سے شروع ہوا یہ تسلسل کے ساتھ جاری رہا ہر ایک نبی آتا وہ اپنی قوم کی اصلاح کرتا دین کی طرف رہنمائی کرتا جب وہ چلا جاتا وہ قوم گمراہ ہو جاتی تو دوسرا نبی آ جایا کرتا تھا جس طرح بنی اسرائیل کی قیادت میں ایک نبی آتا وہ فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین بن جایا کرتا تھا لیکن حضور علیہ السلام پر آ کر اس نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا اب یہاں پر دو اعتراض جنم لیتے ہیں کہ جو آدم سے سلسلہ نبوت شروع ہوا وہ حضور علیہ السلام پر آ کر ختم ہوا تسلسل جو جاری تھا اس تسلسل کو ختم کیوں کیا گیا اور دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر تسلسل کو آپ نے ختم کرنا ہی تھا اس کو اس کے لیے حضور علیہ السلام کی ذات کو کیوں چنا اس کے جواب حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں یہ لکھا ہے کہ تسلسل کا برقرار رہنا اقلاء اور حکماء کے نزدیک اچھی بات نہیں ہے آخر ایک کام کی اگر ابتدا ہے تو اس کی انتہا بھی ہے جس طرح اگر انسان شروع میں پیدا ہوا تو اس کی انتہا موت ہے اسی طرح آدم سے سلسلہ نبوت شروع ہوا تو حضور علیہ السلام پر آ کر ختم ہوا دوسرا اعتراض کا جواب کہ حضور علیہ السلام کو اس کے لیے کیوں چنا آپ کسی اور پر ختم کر دیتے عیسیٰ بھی تھے موسا بھی تھے آدم بھی تھے ابراہیم بھی تھے کسی ایک کو چن لیتے اس پر نبوت کا سلسلے کو منقطع کر دیتے اس کے لیے حضور کو کیوں چنا اللہ نے فرما دیا لو لما خلقت الافلاق گر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا میں یہ کائنات نہ بناتا زمین و آسمان حجر و شجر میرے حضور کی وجہ سے تشریف لائے میرے حضور کی وجہ سے یہ میرے حضور کی وجہ سے بنے ہیں ہر چیز جو نبی نبی کو نبوت ملی میرے حضور کی وجہ سے ملی آدم سے عیسیٰ تک کو نبوت میرے حضور کی وجہ سے ملی اس لیے حضور علیہ السلام پہ نبوت کا سلسلہ ختم کیا گیا آمنہ کے لال کو آخری نبی بنایا گیا انہی کے لیے ہر چیز کا وجود ہے لیکن ایک مرزا رائن انسان انیس سن ایک میں اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے جبکہ حضور نے فرمایا انا خاتم النبی نہ لا نبی بعدی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا پھر دوسری جگہ پر فرمایا لوکان آبادی نبی لکانا عمر ابن الخطاب اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے لیکن ایک انیس سن ایک میں اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے انیس سن آٹھ کے اندر واصل جہنم ہو جاتا ہے میں اسے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں چہ جائے کہ مرزائی اسے نبی مانے تو کہے گا تو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے لیے دلیل دے میں نے کہا دلیل مانگنا تیرا کام ہے دلیل سے وضاحت کرنا میرا کام ہے جس طرح مولانا فرما رہے تھے کہ کن میں خاکی میرے پیارے یہ انہوں نے ان کی تیئیس جلدوں میں روحانی خزائن موجود ہیں جلد نمبر اکیس میں آپ نوٹ کریں جلد نمبر اکیس پہ صفحہ ایک سو ستائیس پر اس نے یہ عبارت لکھی ہے اور براہین احمدیہ حصہ پنجم میں صفحہ نمبر ستانوے پر اس نے یہ عبارت لکھی ہے کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی آر کہتا ہے میں مٹی کا کیڑا ہوں آدم کی اولاد سے میں نہیں ہوں اب آپ کو ایک جواب دینا ہوگا آدم سے جو عیسیٰ تک محمد تک نبی آئے جتنے انسان آئے کوئی آدم کی اولاد کے بغیر آیا ہے سب آدم کی اولاد سے آئے انسان آدم کی اولاد سے نبی آدم کی اولاد سے اس نے آدم کی اولاد سے انکار کر دیا یہ کہتا پھر میں نبی ہوں جب آدم کی اولاد سے انکار ہے پھر نبی بھی نہیں ہے پھر کہتا میں بشر کی جائے نفرت ہوں یعنی انسانوں کی شرم گاہ ہوں جس طرح انسان کی شرم گاہ کو دیکھنا حرام ہے میری طرف بھی دیکھنا حرام ہے جے جائے کہ اس کو مرزا نبی بنا لے پھر کہتا انسانوں کی آر کہ انسان کے لیے میں تکلیف دہ ثابت ہوتا ہوں جس طرح انسان تکلیف دہ چیز سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اس لیے اسے بھی چاہیے کہ مجھ سے دور رہے مجھ سے اپنے آپ کو بچائے چجائے کہ مرزائی اسے نبی مانے مرزا لائن انسان جب تک مرزائی اسے نبی مانتے ہیں اس کی قبر پر کروڑوں لانتے برستی رہتی ہیں لیکن انہوں نے ان کتابوں کو پڑھا نہیں کاش کہ وہ ان کتابوں کو پڑھ لیں ان کا مطالعہ کریں تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب ان کے آگے یہ شعر آئے گا اور کتنی باتیں آئیں گی تو وہ نبو تو وہ مرزائیت سے لانت بھیج کر وہ اسلام کو قبول کر لیں گے وہ مالین اللہ